عرض ناشر روزانہ بلا ناغا نماز پنجگانہ پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے یہ فرض خیر و برکت کے بے شمار امکانات و معذمات کا خزینہ ہے نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایسا عظیم شان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع نظم جماعت اطاعت امیر پابندی اوقات اور تہارت و نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دکھائی دیتا ہے وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا نماز فواہش و منکرات سے روکتی ہے عزت و سرخروئی کی ضامن ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت و عظمت کا کس قدر زبردست احساس تھا اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جبکہ نزا کا عالم تاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک پر یہی وصیت جاری تھی الصلاح وما ملکت ایمانکم نماز کی اسی فرضیت اہمیت اور ابدی افادیت کے پیش نظر دار السلام نے نماز کی تعلیم و تفہیم کے لیے ایک جامعہ کتاب نماز نبوی شائع کی تھی اس کتاب کی جان اور جواز یہ ہے کہ اس میں نماز کے احکام و تعلیمات اصول و مبادیات اور جزئیات و تفصیلات کے ساتھ ٹھیک وہی نماز سکھانے کا مخلصانہ کوشش کی گئی ہے جیسی نماز امام انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اب یہ کتاب دارالسلام لاہور کے خوش خصال مدیر عزیزی حافظ عبد العظیم اسد کی سعی جمیل سے ضروری اصلاحات اور جدید اضافوں کے ساتھ نئی سج دھج سے دوبارہ جلواگر ہو رہی ہے اس کتاب کے مؤلف محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے ان کا اسلوب تحریر بڑا سادہ اور مؤثر ہے اس کی تحقیق و تخریج علامہ ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی نے کی تھی موصوف نے دوبارہ زحمت فرمائی اور نہایت باریک بینی سے اس کی از سر نو تحقیق و تخریج کی بزرگ عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا عبد السمد رفیقی حافظ اللہ نے تصحیح اور تنقیح فرمائی فاضل اجل مولانا عبدالولی خان نے اس کا حتمی جائزہ لیا جا بجا جہاں ضرورت محسوس کی تصحیح اور ترمیم فرمائی اور حسب ضرورت نہایت اہم مضامین بڑھا کر اس کتاب کی افادیت اور قدر و قیمت میں بدر چاہا اضافہ کر دیا نقاش کا نقش ثانی نقش اول سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اب آپ جو جو اس جدید ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں گے اس کی اہمیت اور منفیات آپ پر روشن ہوتی چلی جائے گی فہرست پر نظر ڈالیے پہلی ہی نگاہ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ایسا کوزہ ہے جس کے تین سو چوراسی صفحات میں جزئیات سمیت نماز کے تمام اصول و مبادیات کا بحر زخار سمٹ آیا ہے ہر صفحے کے مندرجات قرآن و سنت کے حوالوں سے مزین ہے ابتدائے نگارش ہی میں بتا دیا گیا کہ اصل نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عمل نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہے اس مقصد کے لیے پیش نظر کتاب میں احکام طہارت بڑی وضاحت سے بتائے گئے ہیں خواتین کے لیے مخصوص ایام کی مناسبت سے حصول طہارت کی علیحدہ تشریح کی گئی ہے نجاست آلود کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے غسل جنابت کے احکام وضو اور تیمم کے طریقے دل نشی انداز میں سمجھائے گئے ہیں مسجد کے آداب اور فضیلت کے باب میں نہایت ضروری باتیں بتائی گئی ہیں تحیت المسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے اوقات نماز کی سراحت کی گئی ہے آزان و اقامت کے احکام بتائے گئے ہیں باجماعت نماز کے فضائل و فیوز کھول کھول کر سمجھائے گئے ہیں سب بندی کی اہمیت جتلائی گئی ہے محترم خواتین مسجد میں آئے تو کون کون سی احتیاطی لوازم ملحوظ رکھیں یہ بات خوب روشن کر دی گئی ہے کرام کے فرائض اجاگر کیے گئے ہیں نماز میں اعتدال کی شان بتائی گئی ہے طویل نماز پڑھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بھی ظاہر کیا گیا ہے تکبیر اولا کی اہمیت اور سکون و وقار ملحوظ رکھنے کی ضرورت عیاں کی گئی ہے نماز سفر نماز جمعہ اور نماز عیدین کے حکام و آداب الگ الگ عنوانات کے درج کیے گئے ہیں نماز توبہ نوافل لیلت القدر اور نماز استسقاء نماز اشراق نماز استخارہ اور نماز جنازہ کی جداگانہ تعلیمات اور طریقے میں نمایاں کیے گئے ہیں موت ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے جلد از جلد بارگاہ ربانی میں جھک جائیے اس مقدس کتاب کے مطالعے کو روزمرہ کا معمول بنائیے نہایت اہتمام سے تکبیر اولا کے دوام کے ساتھ نماز پڑھیے اس طرح آپ کا نام اللہ کے کے صحیفہ خوشنودی میں درج ہو جائے گا اور آپ صحیح معنوں میں احسن تقویم قرار پائیں گے میری دعا ہے کہ اس کتاب کی مقدس تعلیمات ہر مسلمان بہن اور بھائی کے ذہن اور زندگی میں ہمیشہ بیدار اور تازہ کار رہے اور فوز و فلاح کے برگوبار لائیں یہ کتاب دارالسلام کے شعبہ فقہ و متفرقات کے نگرانی میں پایا تکمیل کو پہنچی اللہ تعالیٰ اس شعبے کے سربراہ حافظ محمد ندیم اور ان کے معاونین مولانا منیر احمد رسول پوری مولانا مشتاق احمد اور کمپوزنگ سیکشن کے محمد رمضان شاد خرم شہزاد اور حافظ عبد الماجد کو اپنی رحمتوں سے نوازے خادم کتاب و سنت Abdul Malik Mujahid managing director Darussalam Riyadh Lahore اگست دو ہزار آٹھ